اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں